حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو پچاس